آپ لوگوں نے جہاد کو کوئی کہانی سمجھ رکھا ہے میں کہتا ہوں جس چیز پر مسلمان کے آنسو گر جاتے ہیں رب اسے ضائع نہیں کرتا جہاد پر تو گردن کا خون گرتا ہے کیا جہاد ایسے مٹ جائے گا آرام سے مجھ سے کسی نے کہا کہ آج مدرسوں پہ پابندی لگ جائے گی میں نے کہا مدرسے رب نے کھولے تھے اور رب نے ان کو شروع کرایا تھا رب ان کو چلا رہا ہے رب ان کو چلاتا رہے گا البتہ جو مدرسوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا انگریز کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے کسی اور ملک کے اشارے کی وجہ سے رب اس سے کرسی بھی چھین لے گا ملک بھی چھین لے گا ہم انڈیا کی جیل میں تھے وہاں خبریں آنا شروع ہوئی نواز شریف صاحب نے مدارس کا سروے شروع کر دیا ہے کمیٹیاں بٹھا دی ہیں کمیشن بنا دیے ہیں بس مدارس آج گئے یا کل گئے ہم سجدوں میں میں میں روتے تھے اللہ مدارس تو تیرے ہیں ان تیرا نام نام بلند کیا جاتا جاتا ہے ہے اس تیری عظمت کا بچوں کو سکھایا تیرا قرآن پڑھایا جاتا ہے تیرے نبی کی حدیث پڑھائی جاتی ہے ربا کیا ہم جیل میں یہ خبر سنیں گے کہ مدارس بند ہو گئے مگر وہ بارہ اکتوبر کا دن تھا ہم مدرسے میں ہم جیل میں اپنا مدرسہ سجائے بیٹھے تھے ریڈیو میں خبر آتی ہے وہی نواز شریف خود جیل میں بند ہو گیا جو مدارس کو بند کرنا چاہتا تھا وہ میرے رب وا تو ان مدارس کی کیسے حفاظت کرتا ہے آج کچا مدرسہ جسے کمزور سمجھا جاتا تھا راجن پور میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے مگر اسٹیل کا کاروبار کرنے والا نواز شریف پاکستان میں نظر نہیں آ رہا اللہ